السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقد من لسان يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا و خالصا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طیبہ یا رب العالمین معزز و گرامی قدر نوظرین و سامعین و سامعت گشتہ ہفتے آپ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے جابر بن سلیم یا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند باتوں کی وصیت کی تھی اس میں جو پہلی وصیت تھی اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا اور وصیت یہ تھی کہ تم کسی کو گالی مت دینا کسی پر لان و ملامت مت کرنا کسی کو برا مت کہنا کسی کو گالی مت دینا یہ آپ نے وصیت فرمائی تھی تو جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت سننے کے بعد میں نے نہ کسی آزاد کو نہ کسی غلام کو اور نہ ہی کسی اونٹ کو نہ کسی بکری کو یعنی کسی جانور کو بھی ہم نے گالی نہیں دی لانت و ملامت نہیں کی یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنیں تو اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دیں تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم نے اس کے بعد کسی کو گالی نہیں دی یہ پہلی وصیت تھی آئیے اس کے بعد کی جو وصیتیں اسے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا ولا تحقیر نم المعروف ایشا کہ تم کسی بھی معروف کو حقیر نہ سمجھنا مطلب اس یہ ہے کہ وہ معروف وہ نیکی پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ معروف کیا ہے دیکھیے معروف کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے شریعت میں اچھا کہا گیا ہے وہ معروف ہے ہر وہ عمل ہر وہ چیز جو شریعت کی نظر میں بہتر ہو اسے معروف کہا جاتا ہے اس کے اپوزٹ منکر ہے منکر کا منکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ عمل جو شریعت کی نظر میں برا ہو اسے منکر کہا جاتا ہے تو یہاں معیار شریعت ہے ترازو اور کسوٹی شریعت ہے اور معروف میں سب سے یعنی تمام تعات تمام نیکیاں تمام خیر کے کام چھوٹے ہوں یا بڑے سب کچھ شامل اور داخل ہیں اور سب سے پہلے جو چیز معروف کے اندر آتی ہے وہ توحید ہے اللہ پر ایمان اب منکر کی بات لے لیں منکر کے اندر ہر شر شامل ہے ہر برائی ہر گناہ ہر غلط چیز شامل ہے اور منکر میں سب سے پہلے جو چیز شامل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنا ہے اللہ کا انکار کرنا ہے اللہ کے اسماع و صفات کا انکار کرنا ہے اللہ کی روبیت میں اس کی الوحیت میں شر کرنا ہے یہ سب سے پہلے یہ چیز داخل ہوتی ہے کیونکہ شریعت کی نظر میں سب سے بری چیز یہی ہے جیسے شریعت کی نظر میں دین کی نظر میں سب سے اہم اور بھلی اور بہتر چیز توحید ہے ویسے ہی شریعت کی نظر میں سب سے بری چیز شرک کرنا ہے تو معروف کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کی نظر میں جو بہتر ہو اسے معروف کہا جاتا ہے یہ ہو گیا معروف کی تعریف اب ہمارے نبی کی جو حدیث ہے آپ کی جو وصیت ہے یہ وصیت آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی اور بھی صحابہ کرام کو آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی تو اللہ من المعروف شعین کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر کے کہ چھوٹی نیکی اسے چھوڑ دینا ایسا مت کرنا یہ مطلب ہے دیش کا کہ وہ خیر وہ نیکی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو تمہاری نظر میں یا چھوٹی نیکی تمہیں نظر آتی ہے لیکن اسے چھوٹی نیکی سمجھ کر کے چھوڑ مت دینا بلکہ اسے کرنا یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے بہت ساری چھوٹی نیکیاں انسان اسے بہت معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے حالانکہ بہت عظیم نیکی ہوتی ہے یعنی وہ نیکی جو ہے اگرچہ آپ کی نظر میں چھوٹی ہے لیکن اسے بھی انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیوں اس لیے کہ قطرے قطرے سے سمندر ہوتا ہے اور اللہ ہر غلامین کو آپ کی کون سی نیکی پسند آ جائے یہ اللہ ہر غلامین زیادہ بہتر جانتا ہے اس لیے کسی بھی نیکی کو یہ سوچ کر کے کہ چھوٹی نیکی ہے اسے ہر کس نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اتق النار اولو بشق تمرہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ دے کر کے اللہ کی راہ میں اگر یہ بھی نہیں ہے فب علی متن طیبہ اچھی بات کر کے اچھی بات کر کے بھلی بات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چھوٹی سی آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں لیکن آدھی کھجور سے بھی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا اگر اس کے اندر اخلاص ہے حسنیت ہے خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کا محتاج بھی ہے وہ لیکن اپنی محتاجگی پر دوسرے کی محتاجگی کو ترجیح دیتا ہے تو یہ نیکی اللہ ابامن کو بےحد پسند ہوتی ہے یہ بھی نہیں انسان کے پاس ہے تو کل میں طیبہ اچھی بات کرنا بھلی بات کہنا آپ کے دروازے پر کوئی فقیر مسکین آ گیا آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے دینے کا تو کم سے کم اسے کچھ نصیحت کر دیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیں اچھا برتاؤ کر دیں اس کے ساتھ معمولی سی نیکی انسان کو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہو سکتا ہے یہی نیکی ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے اس لیے ہمیشہ انسان کو کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اسے کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بہت معمولی نیکیوں کو بھی آپ نے صدقہ قرار دیا آپ نے کہا خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے معروف کا حکم دینا صدقہ ہے منکر سے لوگوں کو روکنا صدقہ ہے بھٹکے ہوئے کو جو راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے کوئی اندھا ہے وہ راستہ نہیں پار کر پار کر پا رہا ہے آپ اس کی انگلی پکڑ کر کے اس کے ڈنڈے کو پکڑ کے راستہ پار کرا دے تو یہ بھی صدقہ ہے راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اپنے برتن سے دوسرے کے بھائی دوسرے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ سب نیکیاں ہیں اگرچہ انسان کو بہت معمولی نیکی نظر آتی ہے لیکن معمولی نیکیاں کرتے کرتے ایک دن انسان کے دفتر میں بہت ساری نیکیاں جمع ہو جاتی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی معروف کو حقیر نہ سمجھنا یعنی اسے حقیر سمجھ کر کے اسے مت چھوڑ دینا بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم معمولی نیکی کریں اس کو بہت بڑا سمجھیں یہ مطلب نہیں حدیث کا اگر سے بہت کچھ لوگ اس کا مطلب یہی سمجھتے ہوں گے حالانکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیر نیکی کو بھی بہت بڑا سمجھو نہیں حقیر نیکی کو معمولی سمجھ کر کے نہ کرنا اس, سے ماں نبی نے منع کیا ہے معمولی نیکی کو چھوڑ دینا اسے ہماری بھی نے منع کیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ معمولی نیکی کو تم پہاڑ بڑا بڑی نیکی سمجھو نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی نیکی کو معمولی سمجھنا چاہیے اور چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی اس کو بھگا دیا معمولی سمجھتے ہیں جبکہ ہم اس عمل کو اس کام کو ایسے سمجھتے تھے جیسے ہم کسی درخت کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں اور پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے یعنی اتنا بڑا سمجھتے تھے تو گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اسے انسان بڑا سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دے اور نیکی انسان چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اسے انسان کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے یعنی بڑی نیکی ہی کیوں نہ ہو انسان کو اس پر غرور اور گھمن نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی اور بہت بڑا کام کر لیا لہذا ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں بڑی نیکی کو معمولی نیکی سمجھو اور چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ سمجھو اگر یہ معیار ہوگا یہ ہماری سوچ ہوگی تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں گے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معمولی نیکی کو بھی نہ چھوڑو بلکہ اسے بھی کرتے رہو کرتے جاؤ ایک دن تمہارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا اور معمولی نیکی اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت اگر صحیح ہوتی ہے تو معمولی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رب امر صغیر تو عزمہ بسا اوقات معمولی عمل ہوتا ہے چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن نیت اسے بڑا بنا دیتی ہے انسان کی نیت خالص ہے خالص وجہ اللہ وہ کر رہا ہے اس لیے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ رب العامین کے نزدیک میں بڑا عمل بن جاتا ہے ورب امر القبیر تو سب گرہنیہ اور بسا اوقات بڑا عمل انسان کرتا ہے لیکن نیت اسے چھوٹا کر دیتی ہے کیونکہ انسان کے پاس حسینیت نیت نہیں ہوتی شہرت ریاکاری دکھاوا یہ ساری چیز آ جاتی ہے تو انسان کے عمل کو وہ چیز برباد کر دیتی ہے ایک روپیہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ وہ ضرورت مند ہے پھر بھی دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی ایک لاکھ صدقہ کرے تو اللہ کی نظر میں اسی لاکھ کی حیثیت نہ ہو جو ایک روپیے کی حیثیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے تو انسان کو حسین نیت پر سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے اخلاص کے ساتھ انسان کو عمل کرنا چاہیے معمولی نیکی ہے لیکن اگر آپ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے تو کسی بھی معروف کو کسی بھی خیر کو انسان کو معمولی سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے اور میں نے بتایا کہ معروف کے اندر جو ضابطہ ہے اور جو کسوٹی اور معیار ہے وہ شریعت ہے وہ شریعت ہے وہ عرف نہیں ہے یا لوگوں کا عقل اور لوگوں کا مزاج نہیں ہے بلکہ شریعت اور دین یہ معیار ہے شریعت کی نظر میں جو معروف ہے وہ معروف ہوگا شریعت کی نظر میں جو منکر ہے وہ منکر ہوگا لہذا شریعت کا دار و مدار ہے شریعت کا اعتبار کیا جائے گا ایک کام انسان کرتا ہے شریعت کی نظر میں ٹھیک ہے جیسے کوئی انسان انڈا ہے وہ راستہ پار کر رہا ہے آپ اسے راستہ پار کرا دیں یہ نیکی ہے لیکن وہی اندھا انسان اگر زنا کے لیے کہیں راستہ پار کر کے جا رہا ہے یا کسی مزار پہ جا رہا ہے شر کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ اسے راستہ پار کرا کر کے مزار تک پہنچاتے ہیں تو آپ بھی گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں دیکھیے حالت بدلنے سے بدل گیا وہاں آپ کا مقصد ہے کہ صحیح راستہ دکھانا اور یہاں انسان گناہ کے لیے غلط کام کے لیے جا رہا ہے آپ گویا کہ اسے اگر اس کی رہنمائی کر رہے ہیں آپ اسے وہاں تک پہنچا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بھی گویا کی گناہ کے اندر شریک ہو گئے تو یہاں پر یہ نیکی نہیں ہوگی یہاں پر نیکی یہ ہوگی کہ آپ اس کو سمجھائیں آپ اس کو تعلیم دیں آپ اس کو دعوت دیں شرکی قباحت کباہت اور گندگی اور اس کی خطرناکی کو اس کے سامنے بیان کریں یہاں یہ نیکی ہوگی اور اس کو اس راستے سے باز رکھیں اسے وہاں نہ جانے دیں یہ آپ کے لیے نیکی ہوگی لیکن اگر آپ کہیں کہ اندھا آدمی ہے کوئی بھی انسان ہو آپ اسے وہاں تک پہنچا دیں کہ اس کا عمل وہ جانے اس کا ایمان ہو جائے نہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں اس کو سمجھائیں اس کو بتائیں تو یہ معیار ہے شریعت معیار ہے انسان کی عقل اس کا مزاج یہ معیار نہیں ہے تو میں نے بھی ان کو حکم دیا یا ان کو نصیحت کی کہ کسی بھی معروف کو حقیر نہ سمجھنا یعنی حقیر سمجھ کر کے اسے نہ چھوڑنا بلکہ اس کو انجام دینا وہ ان تکل میں اخا کا وہ ان تمبست تن علیہ وجہ ان ندال کے میں معروف اور یہ کہ تم اپنے بھائی سے ہنسی خوشی بات کرو اس کے سامنے اپنے چہرے کو کر کر کے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے بات کرو یہ بھی معروف میں سے ہے اگر آپ اسے الگ وصیت سمجھ لیں گے تو یہ تیسری وصیت ہو جائے گی اور اگر اسی کا تمیمہ یا زمیمہ سمجھ لیں گے تو گویا کہ اسی میں یہ بھی وصیت شامل ہو جائے گی ہمارے نبی نے کہا تھا بزر رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تحقیرنا من المعروف سیاح ولو ان تلق اقا کا بے تلق اگرچہ تمہاری اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہ جاننا تو وہی بات ہمارے نبی نے یہاں ان کو فرمائی اور یہ حکم دیا ان کو یہ وصیت کی کہ جس سے ملاقات کرو خندہ پیشانی سے ملاقات کرو مسکرا کر کے ملاقات کرو خاص طور سے دعات اور علماء کے لیے یہ دعوت کا بہت اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے اس کے ذریعے سے انسان دلوں کو فتح کر سکتا ہے اور جو رکاوٹیں وہ ساری رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں اگر انسان خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے ایک استاذ معلم ایک دائی اور ایک عالم کو سب کی ضرورت ہے یہ لیکن ایک دائی اور عالم کو مبلی کو بطور خاص اس چیز کی ضرورت ہے یہ نیک اعمال میں چیز شامل ہے کہ ہم خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے اسے ملے چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی عمل کرنے والا ہو ہم چہرہ بسور کر کے اور چہرے پر غز و غضب کے آثار ظاہر کر کے اس سے ملاقات کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ اپنا مدعا اپنی بات ہمارے سامنے نہیں رکھ سکے گا اور ہمارے دل ہماری زبان سے جو بات نکلے گی اس بات کی تاثیر بھی نہیں ہوگی اللہ رب ہمارے نبی کے بارے میں وہ لوکن تفمدن تفمد القلب الفمد حولک اگر آپ سخت دل ہوتے سخت جاں ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے لوگ آپ سے بھاگ جاتے تو یہ بہت اہم ذریعہ ہے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے ملنا اچھی گفتگو کرنا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا لوگوں پر اثر انداز ہونے کا بہت اچھا ذریعہ ہے یہ تو یہ علماء اور دعات کے لیے بہت اہم تحفہ ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور چوتھی وسیع تمہارے بھی نے فرمائی ورفا رفا اظہار کیا نصف شاخ فعین ابئی تا فعل القابین اپنے اظہار کو کہاں تک رکھو نصف شاخ تک یعنی آدھی پڈلی تک فعین ابئی اگر یہ نہ کر سکو فعل القابین تو دونوں ٹخنوں تک اس سے نیچے نہیں کرنا ہے تو یہاں دو چیز بیان کی گئی ایک تو یہ ہے سنت اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑے کو اب اظہار میں سب شامل ہے جو نیچے کا کپڑا ہوتا ہے اس کو اظہار کہا جاتا ہے جیسے انسان تہبند پہنتا ہے پیجامہ پہنتا ہے لنگی پہنتا ہے یا پینٹ وغیرہ پہنتا ہے یہ سب کے سب اظہار کے اندر آتے ہیں اوپر کے کپڑے کو ردا کہا جاتا ہے نیچے کپڑے کو اظہار کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان کا کرتا یا توپ کوئی بھی بشت جو کیا نام ہے اوپر سے انسان لٹکاتا ہے پہنتا ہے وہ سب کے سب زیادہ سے زیادہ ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ شریعت کے اندر حرام اور سخت منع ہے اور یہ کبیرہ گناہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ آدھی پنڈلی تک یہ زیادہ بہتر ہے اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو زیادہ زیادہ ٹخنے تک ٹخنے سے اوپر کپڑے کو رکھنا ہے ٹخنے سے کپڑے کو نیچے رکھنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اور یہ بڑا گناہ ہے اور اس طریقے سے شریعت کے اندر اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میرا گزر ہوا اور میرے جو میرا جو اظہار تھا اس میں استرخا تھا استرخا یعنی لٹک رہا تھا کپڑا وہ تو ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ عرفا ادارک اے عبداللہ اپنے کپڑے کو اظہار کو اوپر کر لو فرفا تو ہوں تو میں نے تھوڑا سا اوپر کر لیا تم قال پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو ہے ضد اور زیادہ اوپر کرو فما ذل تو بعد تو کہتے ہیں کہ میں برابر اس کو اوپر کرتا رہا فقار بعد القوم تو کچھ لوگوں نے کہا یلا عین کہاں تک تم نے کپڑے کو اوپر کیا تو کہتے ہیں یلا اے انصاف دونوں پڈلیوں کے نصف تک تو یہ افضل اور بہتر ہے مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت ساقی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرت ساقیہ یا بدرت ساقی دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پڈلی کے گوشت کو پکڑا فقال حد مود اظہار تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اظہار کی جگہ ہے یعنی یہاں تک کپڑا لٹکانا ہے فعین ابئی تھا اگر تم یہ نہ کر سکو اور نیچے کرنا چاہو تھوڑا اور نیچے کر لو فعین ابئی تھا فلاح حق عل اظہار فلکا تو اگر اور نیچے کرنا چاہتے ہو تو کابین سے نیچے اظہار کا کوئی حق نہیں ہے یعنی دونوں ٹخنوں سے نیچے انسان اظہار کو نہیں کر سکتے یہ مرد کے لیے بتایا جا رہا ہے عورت کے لیے نہیں عورت کا تو پاؤں ڈھکا ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہوں سلما فرماتی ہیں کہ عورتیں کیسے کریں گی اپنے کپڑوں کے ساتھ تو نبی نے فرمایا کہ ایک بالش اس کو نیچے لٹکائیں گی تو انہوں نے کہا کہ ان کے قدم دائر ہو جائیں گے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک گز یعنی ایک ہاتھ سمجھ لیجئے وہ نیچے رکھیں گی اور اس سے زیادہ نہیں کریں گی صحیح ترمیزی کی روایت صحیح روایت ہے تو یہ عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے عورتیں تو اپنے قدم کو ڈھاک کر کے رکھیں گی ایک بالش ان کا کپڑا جو ہے قدم سے نیچے ہونا چاہیے اگر اس میں بھی ان کا نہیں ڈھکتا ہے تو پھر ایک ہاتھ سمجھ لیجئے ایک ذرا ایک یہ ان کے اپنے کپڑے کو نیچے ہٹانا یہ عورتوں کے لیے کیونکہ عورت پردہ ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں ناخن سب اس کو ڈھانکنا اور چھپا کر کے رکھنا ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو یہ جو حکم ہے اس یہ مردوں کے لیے منع ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے لیکن آج پیمانہ بدل گیا ہے آج عورتوں کے کپڑے جو ہے چھوٹے ہو گئے ہیں اور مردوں کے کپڑے نیچے ہو گئے ہیں مرد کے کپڑے آپ دیکھیں خوب لمبا رہتا ہے لیکن عورتوں کے کپڑے آپ دیکھیں اللہ المستعان ایسی ہو گئی ہیں بہت ساری عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں جیسا کہ ماں نے بھی نے فرمایا یہ ایسی عورتیں ہیں جو جنت کی خوشبو ان کو نہیں ملے گی جنت کی خوشبو ایسی عورتوں کو نہیں ملے گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں خود مائل ہونے والی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں بد کرداری کی طرف برے یعنی گناہ کی طرف تو اس طریقے سے مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹکنے ٹکنے کھلے ہونے چاہیے ٹکنے سے نیچے کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے یہ اور ٹکنے سے اوپر اگر وہ آدھی پڈلی تک رکھتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے اگر انسان کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تو بہت سخت جرم ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ علیہ مصبل اظہار یہ سور نسیحی کی روایت ہے کہ اللہ اربان مصب اظہار کو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والوں کو نہیں دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں آپ کہ ماں اسف القابین اظہار ففنار یہ سی بخاری کی روایت ہے اظہار کا جو حصہ کابین سے نیچے ہوگا اتنے حصے زمین جہنم کے اندر جلیں گے اتنا زیادہ نیچے ہوگا اتنا زیادہ حصہ انسان کے قدم کا جہنم کے اندر جلے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ ابامن قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ تذکیہ کرے گا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا المسبل و ازارہ اپنے اظہار کو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا والمنان اور احسان جتلانے والا والمنفق ضلعت تو بالحلف القادم اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم سے بیچنے والا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے ایسے بھی انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور جو احسان چلانے والا کسی پر نیکی کرتا ہے چاہے اس کے اپنے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں اور پھر بعد میں احسان جتاتا ہے تو احسان جتانے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے ولا تب تلو صدقات کم بلمن ولا ادا تکلیف دے کر کے احسان جتلا کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو تو احسان جتلا دینے سے انسان کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے صدقہ کیا ہی نہیں تو احسان جتلانا سخت جرم حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اس طریقے سے اپنے کپڑے کو کپ رکھنے سے نیچے رکھنا یہ بھی شریعت کے اندر سخت جرم ہے اور یہ مردوں کے لیے اور اس میں صرف وہ نہیں داخل ہے کپڑا جو ٹکنے سے نیچے ہو بلکہ امامہ بھی انسان اگر اتنا بڑا پہنتا ہے کہ اس کے پاؤں تک امامہ پیچھے لٹکتا رہتا ہے تو اس کو بھی علماء نے اسی کے اندر شامل کیا ہے اس کی ایک حد ہے کہ وہاں تک انسان نیچے اپنے یعنی سر کے پیچھے تھوڑا سا لٹکائے لیکن اس کو اگر زیادہ لٹکاتا ہے کہ وہ قدم تک آتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی شریعت کے اندر حرام اور منع ہے یہ بھی گویا کہ اس بال کے اندر داخل ہے تو یہ سخت جرم ہے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے لٹکانا اگر انسان غرور اور گھمنڈ میں کرتا ہے تو اس کے لیے سخت وعید ہے بڑا جرم ہے یہ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا نہ نظر رحمت کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ اس شخص کے لیے جو تکبر اور غرور کے ساتھ کرتا ہے اور اگر انسان بغیر غرور کے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے پینٹ ہے یا پیجامہ ہے کوئی بھی چیز ہے تو اسی صورت میں یہ بھی حرام ہے سخت وعید ہے بغیر تکبر کے ہے تو بھی حرام ہے اور اتنا حصہ جتنا نیچا ہوگا اتنا حصہ اس کے پاؤں کے جہنم کے اندر جلے گا یہ اس کے لیے ہے جو بغیر تکبر پہ کرتا ہے اور جو تکبر کے ساتھ کرے گا اس کے لیے اور بڑا جرم ہوگا کیونکہ یہاں پر دو دو جرم کا ارتکاب کر رہا ہے ایک تو اسبال بھی کر رہا ہے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھے ہوئے ہے اور دوسری بات یہ کہ تکبر بھی کرتا ہے تکبر بھی کرتا ہے تو اس صورت میں دو جرم کی مرتکب ہوا لہذا اسے زیادہ سزا ملے گی اور اگر بغیر تکبر کے کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا جتنا کپڑا نیچے ہوگا اتنا جسے پاؤں کا حصہ جہنم کے اندر جو ہے جلے گا تو وہ بھی حرام ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے لیکن یہ اور بڑا گناہ ہے جو انسان تکبر کے ساتھ کرتے ہیں بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیہ فرمایا اور وہ جان بوجھ کر کے نہیں کرتے تھے اور ان کا کپڑا ٹکنے سے اوپر ہی رہتا تھا لیکن کبھی لٹک جاتا تھا نیچے آ جاتا تھا انہوں نے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے تک نہیں رکھا تھا جان بوجھ کر کے آج تو لوگ جان بوجھ کر کے اپنے پینٹ کو پیجامے کو ٹکنے سے نیچے تک سلاتے ہیں یا توپ کو ٹکنے سے نیچے تک سلاتے ہیں ان کا کپڑا ایسا نہیں تھا ان کا کپڑا ٹکنے سے اوپر ہی تھا لیکن ان کا کپڑا نیچے لٹک جایا کرتا تھا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو تکبر کے ساتھ کرتے تو ہمارے نبی نے تذکیہ کیا ان کا اللہ رب الامی نے آپ کو بتایا تو ہمارے نبی نے ان کا تذکیہ کیا کہا کہ نہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو آج کون ہم کو بتانے والا ہے آج کون ہم کو بتانے والا ہے کہ بھئی آپ اس میں سے نہیں ہیں وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہمارے نبی دنیا سے رخصت فرما گئے اب تو وہی نہیں آئے گی فرشتے دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے جبریل امین وہی لے کر کے لہذا اس پر قیاس کرنا مال فارغ ہے بالکل صحیح نہیں ہے اور پھر اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کپڑا ٹکنے سے اوپر ہی تھا لیکن چلتے پھرتے تھے تو کبھی کبھی ان کا کپڑا ٹکنے سے نیچے آ جاتا تھا اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کپڑا ٹکنے سے اوپر سلاتا ہے لیکن کبھی پیٹ خالی ہے یا اس طریقے سے کیا نام ہے یعنی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے یا کہیں تیزی میں جا رہا ہے یا کمر بند جو ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تو انسان کپڑا کبھی نیچے آ جاتا ہے اور انسان پھر اسے اوپر کر لیتا ہے تو اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کپڑا ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے اگر چلتے ہوئے آ گیا نیچے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی تھا لہذا اس پر قیاس کرنا یہ غلط ہے اور اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے تو ہمارے نبی نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ زیادہ زیادہ کابین تک یعنی اس کے اوپر تک اپنا کپڑا رکھ سکتے ہو اسے نیچے رکھنا یہ غلط ہے پھر ہمارے ان کو عزت کرتے ہوئے فرمایا وہ یا کا وہ اشبال ادار ف نہا من مخیلہ پانچویں سے ہمارے نبی نے فرمائی کہ اسبال اظہار سے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھنے سے کیا کرنا بچنا دوری اختیار کرنا کیوں اس لیے کہ یہ تکبر میں سے ہے وہ ان اللہ حب المخیلا اور اللہ ابامن تکبر کو پسند نہیں کرتا تکبر انسان کے لیے جائز نہیں ہے اسی حدیث کی روشنی میں بہت سارے علماء نے بات کہی ہے کہ کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے چاہے کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کرے یا نہ کرے چاہے اس کا مقصد ہونا لیکن یہ تکبر ہی میں داخل ہے جیسا کہ ہمارے اس حدیث کے طرف فرمایا بہت سارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے بہرحال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے تفصیل کی ہے اور انہوں نے یہ بات بیان کیا اگر تکبر کے ساتھ انسان کرتا ہے تو اس کے لیے تین سزا ہوگی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بات نہیں کرے گا نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا نمبر تین ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور اگر انسان بغیر تکبر کے کرتا ہے تو اس صورت میں جتنا کپڑے کا حصہ نیچے ہوگا اتنا پاؤں کا حصہ آگے کے اندر جلے گا یہ ہمانبی نے فرمایا تو یہ دو حالتیں علماء نے بیان کی ہیں تو یہ ہمارے نبی ان کو پانچویں وصیت کرتے ہوئے فرمایا چھٹی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی وہی نمرون ش کا و ایر کا بیما یا المفی کا فلا تو ایر ہو بیما تا المفی نما وبال ال کا علیہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے اور اس عیب کا جو تمہارے اندر موجود ہے اس عیب کے یاد دلائے تمہیں جسے وہ جانتا ہے تو تم اس کا وہ عیب یاد نہ دلانا جسے تم اس کے بارے میں جانتے ہو اور اس غلطی کا وبال اس آدمی کے اوپر ہوگا یعنی اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دے تو آپ اسے گالی مت دیں آپ اسے گالی دیں گے بات اور بڑھے گی اور جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی تو انسان اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو بہت عظیم نہیں کی ہے یہ توازو اختیار کر لیتا ہے اور معاف کر دینا یہ جنت میں جانے کی جو اہل جنت ہے ان کی خوبیوں میں سے ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جنتیوں کے بارے میں کہ اللہ نے جنت جن لوگوں کے لیے تیار کی ہے وہ عید المطقین الدین فقون فصر و ورء الغید ولافین الناس یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں ولافین الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دے تو آپ بھی اسے گالی نہ دیں بلکہ آپ اور زیادہ بہتر سلوک کرتے ہوئے آپ اس کو معاف کر دیں اسے آپ معاف کر دیں توازو اختیار کریں اور درگزر کر دیں کیونکہ معاف کر دینا درگزر کرنا بہت بڑی نیکی اور کوئی عیب یاد دلائے جو آپ کے اندر ہے وہ جانتا ہے عیب آپ کے اندر ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں عیوب ہیں تو آپ اس کو یاد مت دلائیں یعنی برائی کے بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ خندہ پیشانی سے محبت سے پیار سے اور اس طریقے سے معاف اور درگزر سے آپ کریں اگر اس طریقے کا آج ہم معاملہ کریں تو ہم دلوں کو فتح کر سکتے ہیں دلوں کو جیت سکتے ہیں لیکن انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان انسان کو ہمیشہ ورگلاتا رہتا ہے کہ تم تو شکست کھا گئے تم کو ایسی باتیں اس نے کہی اور تم کو اتنا اس نے عیب دلایا اور تم تو زیر ہو گئے اور وہ تم پر غالب آ گیا اور اس طریقے سے انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان اپنی برتری اور اپنی قوت اور بہادری ظاہر کرنے کے لیے وہی کام کر بیٹھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کیا تھا اور پھر معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں ایسی صورت میں انسان کو معاف کر دیں اور جب معاف کر دیں گے تو اس میں انسان کا کوئی خسارہ نہیں ہے بلکہ اس میں انسان کے لیے کیا ہے فائدہ ہے اللہ رب العامن ہمیں حکم دیا ہے کہ ویزا خاطب ہم جاہل نقال السلامہ جب ظاہر لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام یعنی گزر جاتے ہیں جاہلوں کا جواب نہیں دیتے خود الاف و امر بالعرف و عریضا الجاہلین معاف کر دو اور نیکی کا حکم دو اور اس طریقے جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو جو آدمی اس طریقے سے کرے تو ہم کو چاہیے کہ ایسے آدمی سے دوری اختیار کر لے اور کنارہ کشی اختیار کر لے اور ایسے آدمی کو معاف کر دے کیونکہ اسی میں بہتری ہے اور یہی نفع والا کام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دین شریعت کا یہی حکم ہے تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھ باتوں کی وصیت فرمائی تھی پہلی وصیت یہ تھی تم کسی گالی مت دینا دوسری وصیت یہ تھی کہ نیکی کسی بھی معروف کو حقیر نہ سمجھنا یعنی حقیر سمجھ کر کے اس کو مت چھوڑنا بلکہ اس کو کرنا نمبر تین اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی معروف ہے نمبر چار اپنے اظہار کو نصف ساق یعنی آدھی پنڈلی تک رکھو اگر یہ نہیں کر سکتے تو زیادہ زیادہ اپنے ٹخنوں تک رکھو ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے پانچویں بات ہمارے بھی نے فرمائی کہ کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنے سے دوری اختیار کرو بچو کیونکہ یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے متکبرین اللہ تعالیٰ کے یہاں چونٹی کے مائن پیش کیے جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تکبر اللہ تعالیٰ کی ردا ہے لہذا جو تکبر کرتا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر زریر کر دیتا ہے تکبر کسی بھی انسان کے روا اور جائز نہیں کہ انسان تکبر کرے جی ہاں چھٹی چیز ہمارے نبی نے فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تمہارے اندر جو عیب ہے وہ یاد دلائے تو تم اسے گالی نہ دو اسے بھی اس کے اندر جو عیب ہے تمہیں معلوم ہے ان عیب کو یاد نہ دلاؤ چسپوشی اختیار کرو اسے معاف کر دو بڑی اہم وصیتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابامین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے یہ ابو داود کی صحیح روایت امام البا نے صحیح قرار دیا ہے اور سعید الجامع کے اندر بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتوں پر جو ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں ہم جو حدیثوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان تمام وصیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق جامع جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ اگلے ہفتے کوئی اور وصیت لے کر کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں برکت آ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے ہر گناہ اور بیماری سے محفوظ رکھے رکھنا محمد علیہ وصحب صاحب اجمائین و جداکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ